آزاد کشمیر کے مسلمانوں اور میرے کالج کے نوجوانوں اسکول کے بچوں تم نے کیوں فرنگی کی تہذیب کے سامنے سر جھکا دیا ہے تم نے کیوں کافروں کی شکل و صورت اور ان کے لباس کو اچھا سمجھ لیا ہے تم کیوں کافروں کے سامنے اپنی نظریں جھکا کر اسلام کی غیرت کا سودا کر چکے ہو اسی طرح کا ایک دن تھا جیل کے وارڈ میں مجاہدین والی بال کھیل رہے تھے انڈیا آرمی اپنی سی آئی کے اپنی سی آئی ڈی کا ایک بہت بڑا افسر ہمارے وارڈ پہ مسلط کر کے لائی اس خبیص ہندو کا نام کٹوچ تھا وہ ہمارے وارڈ میں داخل ہوا اور کہنے لگا سارے لائن میں لگ جاؤ میں نے تمہاری گنتی کرنی ہے مجاہدین جیل میں عزت سے رہا کرتے تھے ٹارچر سینٹروں میں مارے کھائی ہیں تکلیفیں برداشت کی ہیں جسم پر ڈنڈے بھی لگے ہیں ان کی سلاخیں بھی لگی ہیں داڑیاں بھی نوچی گئی ہیں چہروں پر پیشاب بھی پھینکا گیا ہے ماں بہن کی گالیاں بھی دی گئی ہیں مگر جب جیل میں یہ مجاہد کٹھے ہوئے عزت کے ساتھ رہے ایمان کے ساتھ رہے سرفروشی کے ساتھ رہے آزانے دیتے رہے نمازیں جماعت سے پڑھتے رہے ذکر کی محفلیں سجاتے رہے تعلیم و تعلم کرتے رہے جہاد کشمیر کے نعرے لگاتے رہے لبیک اللہم لبیک کی صدایں جیل کے اندر بھی گونجتی رہی جاؤ انڈیا کی کے اخبارات پڑھو انہوں نے لکھا تھا کہ ان لوگوں نے کوٹ جیل کو منی پاکستان بنا دیا ہے اس جیل میں ہندو فوجیوں کی نہیں چلتی ان کی چلتی ہے وہ کٹوچ لائنیں لگوانے کے لیے شور کر رہا تھا سجاد افغانی شہید غسل خانے سے وضو کر کے نکلے اور دیکھا کہ ایک مشرق مجاہدین پر برس رہا ہے پیچھے سے آواز دے کے کہنے لگے اور مشرق کے بچے تو کون ہے ہمیں لائنیں لگوانے والا ہم نے مسلمان ماؤں کا دودھ پیا ہے اگر ہم نے لائنیں لگانی ہوتی تو ہاتھ میں گن نہ اٹھاتے آدمی